اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے